حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مصیبت اور پریشانیوں کے نزول کے وقت ان کلمات کے ذریعے اللہ تعالی سے دعا مانگتے تھے بسم اللہ یا حیو یا قیوم برحمتک استغیثو